بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ چھ سو تیئیس مبارک مناجات اللہ تعالیٰ کے عظیم انعامات میں سے ایک انعام تسبیح ہے تسبیح کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان اور پاکی بیان کرنے کو سبحان اللہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلیٰ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وغیرہ تسبیح اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر ہے جس کی سلطنت سات آسمانوں کے اوپر تک پھیلی ہوئی ہے اور قرآن عظیم الشان کی سات مبارک صورتوں کا آغاز تسبیح سے ہوتا ہے سب بحال فی ما و ما فی الارض وغیرہ حضرت سیدنا نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تسبیح کی تاکید فرمائی کہ بیٹا سبحان اللہ و بحمدہی کو ہمیشہ لازم پکڑنا یہ وہ کلمہ ہے جس کی برکت سے تمام مخلوق کو روزی ملتی ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بڑے بالوں والا پرندہ لایا گیا ارشاد فرمایا کہ اس نے تسبیح چھوڑ دی اس لیے پکڑا گیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تسبیح میں گناہوں کی پاکی بھی ہے صرف ایک سو بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا جائے تو سمندر کی جھاگ برابر گناہ معاف ہو جاتے ہیں تسبیح میں جنت کی آبادی بھی ہے کہ ایک بار سبحان اللہ پڑھنے سے جنت میں اپنی ملکیت کا ایک درخت لگ جاتا ہے درخت بھی معمولی نہیں بلکہ صدیوں کی مسافت تک پھیلا ہوا تسبیح میں حشر کے دن کا سامان بھی ہے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ آدھے میزان کو بھر دیتا ہے اور باقی کو الحمد للہ بھر دیتا ہے ایک بزرگ کے پاس ایک شخص نے روزی کی تنگی کی شکایت کی انہوں نے فرمایا ہر نماز کے بعد سبحان اللہ ایک سو بار پڑھو وہ صاحب زندہ دل انسان تھے زندہ دل وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو اور جو دل کی توجہ سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو انہوں نے دل کی توجہ سے یہ عمل شروع کیا مگر ایک ہفتہ بعد ان بزرگوں کے پاس آ کر کہنے لگے کہ یہ وظیفہ بند کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کیونکہ اب تو زمین کے خفیہ خزانے بھی نظر آنے لگے ہیں جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں وہ خزانوں کا مالک بننے سے ڈرتے ہیں کون سنبھالے کون اتنی فکر اٹھائے کون اتنا حساب دے کون اتنے حقوق ادا کرے انسان کی ضرورت تو کچھ مال سے پوری ہو جاتی ہے اس سے زائد مال اس لیے ملتا ہے تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے ذریعہ سے بڑے بڑے درجات حاصل کرے اگر یہ نیت نہ ہو تو ضرورت سے زائد مال انسان کو مسلسل ڈستا رہتا ہے ذلیل اور کمزور کرتا رہتا ہے پاگل اور نااہل بنا دیتا ہے بیماریوں اور مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے عرض یہ کر رہا تھا کہ تسبیح بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ جس بندے کو اس کی توفیق عطا فرما دیں یہ اللہ تعالیٰ کا اس بندے پر بڑا احسان ہوتا ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو اور بتایا گیا ہے کہ تسبیح اللہ تعالیٰ کے مقربین کا وظیفہ ہے ہر تسبیح بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے کبھی فرشتوں کی زبانی اور کبھی انبیاء کرام کی زبانی اور کہیں کسی اور قرینے سے بندہ کا یہ دل چاہتا تھا کہ ایک ہی مجلس میں تسبیح کے یہ تمام مبارک الفاظ پڑھے کیونکہ قرآن مجید کی ہر تسبیح میں الگ الگ روحانی خزانے مخفی ہیں مثلا سورہ بقرہ میں فرشتوں کی تسبیح سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اس تسبیح کو جو مسلمان بھی کثرت سے اپناتا ہے اس پر علوم کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں نفع دینے والا علم برکت والا علم اور بہت روشن علم اور معلوم نہیں اس آیت میں مزید کتنے خزانے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے کلام کے فوائد و ثمرات بے شمار ہوتے ہیں ایک ہی مجلس میں قرآن مجید کی تمام آیات تسبیح کا ورد یہ وہ شوق تھا جو آج ایک کتاب کی صورت میں میرے سامنے ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب کو نافع بنائے اور اسے قبول فرما کر میرے لیے مغفرت اور آخرت کا سرمایہ بنائے اس کا نام مبارک مناجات ہے بندہ نے پہلے خود اس وظیفے کو اپنا ورد بنایا پھر مسلمانوں کے فائدے کے لیے اسے شائع کرنے کا ارادہ کیا ماشاء اللہ ایسا مضبوط اور پرتاثیر وظیفہ ہے کہ پڑھتے ہی دل کی حالت بدل جاتی ہے اور دعا کی قبولیت کا یقین ہونے لگتا ہے اس میں کلمہ طیبہ بھی ہے تسبیح بھی ہے حمد بھی ہے اور استغفار بھی اس ورد کا مناسب طریقہ یہ ہے کہ باوضو پہلے چند بار دروز شریف پھر ایک بار سورہ فاتحہ تین بار سورہ اخلاص اور اس کے بعد یہ ورد کیا جائے اور پھر دروز شریف پڑھ کر اپنے مقاصد و حاجات کے لیے دعا کی جائے اگر کوئی بڑا یا مشکل مسئلہ ہو تو دو رکعت نماز کے بعد چند بار دروز شریف سات بار سورہ فاتحہ تین بار سورہ اخلاص پڑھ کر یہ ورد کیا جائے اور دعا کی جائے جادو جنات اور دیگر باطنی امراض میں مبتلا افراد کے لیے بھی یہ قرآن وظیفہ انشاءاللہ بہت مفید رہے گا جادو ان اونچی اور طاقتور چیزوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا دکھی دل اور پریشان حال مسلمانوں کے لیے بندہ کی طرف سے یہ تحفہ حاضر ہے امید ہے کہ خوب فائدہ اٹھائیں گے اور بندہ کو بھی اپنی دعاؤں سے نوازیں گے اس کتابچہ کی آمدن بھی وقفی سبیر اللہ ہے مکتبہ عرفان نے اسے شائع کیا ہے اور قیمت صرف بیس روپے رکھی ہے اس کتابچے کا تعارف ملاحظہ فرمائیے تعارف اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ایک قیمتی تحفہ حاضر ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر الحمد للہ اللہ بنعمت ہی تتم الصالحات یہ تحفہ کیسے تیار ہوا آپ جانتے ہیں کہ تسبیح یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کے فضائل بے شمار اور مقامات بہت اونچے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمد سبحانک اللہم لا الہ الا انت سبحانک کچھ عرصہ پہلے بندہ کی توجہ ان قرآن آیات کی طرف بہت قوت کے ساتھ ہو رہی تھی جن میں اللہ تعالیٰ کی تشبیح ہے تلاوت کے دوران جب کوئی ایسی آیت آ جاتی تو اسے بار بار پڑھنے پر جی کرتا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا سبحان بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى سبحان الذي خلق الازواج كلها فسبحان الذي بيده ملكوت کل شيء فسبحان اللہ حين تم وحين تصبحون سبحان الله و عما اماں یشریکون سبحان ربك رب کا رب العزتی امّہ وغیرہ تب دل چاہا کہ ان تمام آیات کو ایک جگہ جمع کر لوں اور قرآن مجید کے مبارک الفاظ میں تسبیح پڑھا کروں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ استخارہ کے بعد اس کی توفیق مل گئی ابتدا میں ارادہ تھا کہ بس اپنے معمول میں رکھوں مگر پھر دوسروں کو بھی شریک کرنے کا ارادہ کر لیا کہ اہل دل اور اہل ذوق اس سے فائدہ اٹھائیں جب تسبیح کی آیات جمع کر رہا تھا تو خیال ہوا کہ حمد والی آیات بھی جمع کر لی جائیں حمد و شکر کا بڑا مقام اور بڑی فضیلت ہے تسبیح اور حمد کی آیات جمع ہو گئیں تو دل چاہا کہ لا الہ الا اللہ والی آیات کو بھی اس مبارک مجموعے میں شامل کر لیا جائے ان آیات میں اہل دل اس میں اعظم کی تاثیر دیکھتے ہیں لا الہ الا اللہ والی آیات پہلے سے شائع ہوتی آ رہی ہیں ان کا جائزہ لیا تو اس میں بھی مزید کام کی ضرورت محسوس ہوئی چنانچہ ان آیات کو اثر نو تلاش کر کے جمع کر لیا گیا یہ تین تحفے جمع ہوئے تو دل چاہا کہ قرآن پاک کے استغفار کو بھی شامل کر لیا جائے وہ چونکہ الہ مغفرہ کتاب میں موجود تھا تو مزید محنت نہیں کرنی پڑی اب الحمدللہ چار موتیوں پر مشتمل یہ مبارک مجموعہ تیار ہو چکا ہے اس کی تلاوت میں عجیب کیف ہے اور عجیب سرور ہے اگر معانی پر غور کیا جائے تو مزید بہت کچھ ہاتھ آ جاتا ہے مثلاً تسبیح کہاں کہاں پڑھی جاتی ہے اور حمد کہاں کہاں ان مبارک آیات کی تلاوت کے بعد دعا مانگی جائے تو اس میں قبولیت کی عجیب شان نظر آتی ہے الحمد کئی بار توفیق ملی اور ہر بار خوشی ملی شک کی کیا گنجائش ہے قرآن مجید سے بڑھ کر کس کلام میں تاثیر ہو سکتی ہے اور پھر قرآن مجید کے الفاظ میں کلمہ طیبہ تسبیح حمد اور استغفار کا کیا مقام ہوگا قرآن مجید کی تلاوت کے بعد دعا کا قبول ہونا وارد ہے اور بعض آیات پڑھ